کے تو جناب انہوں نے جو ہے سوال کیا ہے سونو بھائی نے کہ حضرت صاحب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کب شادی ہوئی تھی اور اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کتنی عمر تھی براہ کرم اس بارے میں بتا دیں جزاک اللہ خیر جی کب سے مراد پتہ نہیں میرے بھائی کا کیا ہے یعنی سوال اگر دونوں کو ایک کیا جائے پھر تو سمجھ آتی ہے کموں کی سولہ سال عمر تھی حضرت سیدہ فاطمہ تظاہرہ ربی اللہ تعالیٰ انہا کی اور اکیس بائیس سال حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی ان ہو کی برینا طیبہ میں ہوئی تھی شادی اور یہ آپ کی عمریں تھیں